اب ان حضرات کے دلائل شریفہ کیا ہیں پہلی دلیل میں تقریباً قرآن کی پانچ آیتیں ہیں پہلی دلیل میں قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جن سے وہ استزار کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں نمبر ایک انا ارسلنا رسولا رسول علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسول یہاں پر لفظ شاہد سے استدلال ہے وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا یہاں پر شہید سے استدلال ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا یہاں پر شاہد سے استدلال ہے فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا یہاں پر شہید سے استدلال ہے الرسول استعاد رسول والدہ ودکون شہدہ الناس یہاں پر شہید سے استدلال ہے یہ پانچ آیتیں ہیں جو سورہ نساء سورہ احزاب اور سورہ حج وغیرہ کی ہیں یہ سمجھ میں آ گیا تو ان آیتوں سے وہ استجاع اس طریقے سے کرتے ہیں جا الحق صفحہ نمبر ایک سو بتیس میں مفتی احمد یار خان نے اسے استجاع کیا اچھا وہ اس دن وہ میں نے وہ جو اشعار پڑھے تھے دیوان محمدی کے حوالے سے تو میں نے کیا نام کہا تھا احمد یار تو وہ بعد میں مومن نے بتلایا تھا کہ وہ احمد یار نہیں ہے بلکہ محمد یار ہے احمد یار خان کی جا الحق ہے اور دیوان محمدی محمد یار کی اس سے اس نے اعتراض کیا ہے اس طریقے سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ آپ امت پر گواہی دیں گے کس پر گواہی دیں گے امت پر گواہی دیں گے اور گواہ بغیر عزم کے گواہی کیسے دے سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ہر ہر عمل کو جانتے ہیں دیکھتے ہیں اور اس عمل کے وقت وہاں پر حاضر ہوتے ہیں جبھی تو جا کر آپ کی گواہی معتبر ہوگی ورنہ اس کے بغیر گواہی کیسے معتبر ہو سکتی یہ ہے استعمال بات بڑی مزیدار ہے اچھا۔ اس کا الزامی مزیدار جواب تو میری طرف سے یہ ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے حاضر ناظر ہوئے اور آپ کی امت بڑی حاضر ناظر ہوئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے حاضر ناظر ہوئے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی امت پر گواہی دیں گے کس پر گواہی دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس پر گواہی دیں گے اپنی امت پر اور آپ کی امت کے بارے میں خود آپ نے حدیث میں کہا ہے کہ میری امت کی مثال قلت کے اعتبار سے ایسی ہے جس طرح کی سفید گائے کے بدن پر کالے بال ہوتے ہیں یا کالے گائے کے بدن پر سفید بال ہوتے ہیں تو وہ کم ہوتے ہیں جو گنے جا سکتے ہیں تو اتنی کم تعداد میں ہے امت تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے حاضر ناظر ہوئے اور امت بڑی حاضر ناظر ہوئی کیوں اس لیے کہ امت کو کہا جاتا ہے کہ وہ تکون الناس آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک جتنی مخلوق آئی ہے اس ساری ام ان ساری امتوں پر تم لوگ گواہ بنو گے اور تمہارے اوپر گواہ کون ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر امت کو کیوں حاضر ناظر نہیں سمجھا جاتا اور پھر یہ اعتراض امت کے بارے میں کیوں نہیں کیا جاتا کہ امت کا بھی تو وہاں پر حاضر ناظر ہونا ضروری ہے تب جا کے گواہی معتبر ہوگی بغیر دیکھے بغیر سنے وہ کیسے گواہی دے سکتی اگر امت کے بارے میں اعتراض نہیں ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے یہ تو ہے جواب ترکی بترکی جس کو کہتے ہیں تحقیقی جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھو جو صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں جو صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں علامہ سیوتی رحم اللہ نے الاتقان میں جو ان کی ترتیب بتلائی ہے کہ کس ترتیب سے وہ نازل ہوئی ہیں وہ یہ ہیں سورہ بقرہ یہ پہلے نازل ہوئی اس کے بعد سورہ انفال پھر آل عمران پھر سورہ احزاب پھر ممتحنہ پھر نساء پھر زلزال پھر حدید پھر سورہ قتال یعنی محمد پھر سورہ رعد پھر سورہ رحمان پھر سورہ طلاق پھر سورہ بینہ یعنی لم یکن الذین کفروا پھر سورہ حشر پھر سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ پھر سورہ نج پھر سورہ نور اور پھر سورہ حج پھر منافقون پھر مجادلہ پھر حجورات پھر تحریم پھر جمعہ پھر تغابن پھر سب پھر سورہ فتح پھر معدہ پھر توبہ سب سے آخر میں کون سی صورت نازل ہوئی ہے سورہ توبہ تو یہ الرقان سیوتی کی جد نمبر ایک صفحہ اٹھارہ پر انہوں نے یہ ترتیب بتلائی اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت یہ مسئلہ المغیب میں بھی یہ حدیث آئی تھی وہ کون سی ہے سورہ توبہ اور وہاں پر حضرت برائے معاذب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث آئی تھی صحیح بخاری جن نمبر دو صفحہ چھ سو چھبیس اور صحیح مسلم جن نمبر دو صفحہ پینتیس کے حوالے سے اور اسی طرح مصدر کے حاکم میں بھی حضرت عثمان عفان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آئی تھی وہ اقر الظہبی کے الفاظ بھی ہیں جن نمبر ایک صفحہ دو سو اکیس یہ سمجھ میں آ گیا یہ ہو گئی دوسری بات ہاں سورہ توبہ کی دو آیت مکی ہیں وہ کون سی ہیں وہ مکان دن امن ویس سفر مشرقین ولو كانوا من بعد ما تبين لهم ابراہیم یہ دو آیتیں ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کیا ہے مکی اچھا یہ ہو گئی دوسری بات پہلی بات کیا ہو گئی صورتوں کی ترتیب دوسری بات کیا ہو گئی کہ سور توبہ آخر میں نازل ہو گئی تیسری بات یہ ہے کہ سورہ مزم جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے سورہ مزمل انا انا ارسلنا ارسلنا علیکم علیکم رسولا رسولا جی صورت کہاں نازل ہوئی ہے مکہ میں اور سورہ بقرہ اس کی بھی آیت وقدار کے جاننا کو امتوں وسقا اسی طرح سورہ نساء کی آیت ہے فقیف اذا جئنا من کل امت بشہید اور اسی طرح سورہ احزاب کی آیت ہے اسی طرح سورہ احزاب کی آیت ہے یا ایو نبی ارسلنا کا شاہد و مبشرہ اور اسی طرح سورہ حج کی آیت ہے یقون رسول علیکم شہیدہ ودقون و شہدہ الناس تو سورہ بقرہ سورہ نساء سورہ احزاب سورہ حج یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں یہ کہاں نازل ہوئی ہیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ٹھیک ہے زیکن سورہ منافقون اور سورہ تحریم اور سورہ توبہ وغیرہ ان کے بعد نازل ہوئی سورہ منافقون سورہ تحریم اور سورہ توبہ وغیرہ ان کے بعد نازل ہوئی یہ اصولی بات سمجھ میں آ گئی اب آگے یہ سمجھو کہ اگر یہاں پر شاہدن یا شہیدن کا مطلب حاضر ناظر ہے تو پھر سورہ منافقون میں پھر سورہ منافقون کا جو شانی نزول ہے وہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہما کے رضی اللہ عنہ کے واسطے سے صحیح بخاری جن نمبر دو صفح چار سو ستائیس اور مصدر کے حاکم جن نمبر دو صفح چار سو نواسی میں وہ یہ ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا کہ منافق منافقوں کا جو سردار ہے عبداللہ ابن ابئی اس نے یہ کہا ہے کہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ان جدید لوگوں کو ذیوخر رجن آز و من حل ازل اس میں جو عزت مند لوگ ہیں وہ جدیدوں کو نکالیں گے مراد کون تھے مہاجرین اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم واپس جا کر ان کو وہاں سے نکالیں گے ٹھیک ہے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی اچھا انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انہوں نے کس سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابنبئی کو بلایا اور عبداللہ ابن ابن نے فوراً قسم کھائی اور کہا کہ حضرت ہم ایسی گستاخی کہاں کر سکتے ہیں جس طرح کی عادت ہوتی ہے چمچوں کی اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اور اللہ ایسے کہاں ہو سکتا ہے تو وہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو کہا حضرت زید کے الفاظ یہ ہیں کہ فقط زبنی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تقزیب کی اور ان کو سچ کہا عبداللہ نبی کو کیا کہا سچ کہا اور میری تکذیب کی یعنی مجھے کیا کہا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے اور یہ کہتے ہیں میرے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا یہاں تک کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی اور پھر انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ ان اللہ صدقک کہ اللہ نے تمہاری تصدیق نازل کر دی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی عبداللہ ابن ابئی نے یہ بکواس کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حاضر بھی تھے اور اس کو اس کے لیے ناظر بھی تھے پہلی بات تو یہ کہ آپ تو آپ کو خود عبداللہ ابن ابئی کو پکڑنا چاہیے تھا آپ نے کیوں نہیں پکڑا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت زید ابن ارقم نے آ کر آپ کو بتلایا کہ انہوں نے اس طرح کی بکواس کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کیوں کہا جو سچا تھا حقیقت میں وہ زید بن ارقم ہے اور جو جھوٹا تھا وہ عبداللہ ابن ابئی تھا تو جو سچا ہے اس کو جھوٹا کہا اور جو جھوٹا ہے اس کو سچا کہا ایسا آپ نے کیوں کیا اس کے جواب میں مفتی احمد خان صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ آپ کا علم ذاتی تھا اور علم ذاتی کی بنا پر قاضی کو حق نہیں کہ وہ فیصلہ کرے اس کے لیے تو گواہی چاہیے اور زید الرقم کی گواہی پوری نہیں تھی مگر یہ بھی بکواس ہے یہ کیا ہے بکواس ہے چلو آپ فیصلہ نہ کرتے لیکن جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا بھی تو نہ کہتے ورنہ اسے تو یہ لازم آئے گا کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جھوٹ بولتے ہیں کہ اگر آپ کو معلوم ہے اور آپ واقعے کے خلاف بار ظاہر کر رہے ہیں تو جھوٹ ہے اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو پھر ہمارا مدعا ثابت ہے کہ آپ حاضر نازر نہیں یہ پوری بار سمجھ میں آ گئی اچھا دوسری بات سورہ تحریم دوسرا کیا ہے سورہ تحریم اور سورہ تحریم کا واقعہ جو ہے شہد کا وہ صحیح بخاری میں بھی ہے جن نمبر دو سفر چار سو انتیس اور مسلم میں بھی ہے جن نمبر ایک سفر چار سو اناسی میں ٹھیک ہے واقعہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ ان دونوں نے آپس میں خفیہ میٹنگ کی حدیث کے جو الفاظ ہیں تو اس کا مفہوم کیا بنتا ہے خفیہ میٹنگ کی تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر حضرت عائشہ اور حفصہ کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں تو وہ خفیہ میٹنگ کیسے کر سکتی تھی وہ خفیہ میٹنگ کیسے کر سکتی تھی دوسری بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے واقعے کی خبر دے دی کہ تم نے خفیہ بات کو ظاہر کر دیا میں نے کہا تھا کہ کسی کو بتلانا نہیں اور تم نے بتلا دیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو حاضر ناظر ہیں بلکہ انہوں نے فوراً کہا کہ من ام انہوں نے کیا کہا من ام باضا آپ کو اس کی خبر کس نے دی اگر آپ حاضر ناظر ہوتے تو وہ من امبا کا کیوں کہہ دی اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا کمال تمج سمجھتی نہیں ہو میں تو ہر جگہ حاضر بھی ہوں اور ناظر بھی ہوں تمہاری ہر ہر حرکت کو تمہارے ہر ہر عمل کو میں دیکھنے والا ہوں آپ نے یہ نہیں کہا آپ نے کیا کہا نب الخبیر مجھے کس نے خبر دی عظیم ذات نے یعنی اللہ نے مجھے اس کی خبر دی ہے تو معلوم ہوا کہ نہ حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما نے آپ کو حاضر ناظر سمجھا اور نہ خود آپ نے اپنے آپ کو حاضر ناظر سمجھا تو وہ گھر کی تھی وہ صحابیات تھی وہ ازواج متحرات تھی ان کے سامنے قرآن کا نزول ہوتا رہا اور یہ جو آیات ہیں یہ جو پانچ آیتیں میں نے پڑھی ان کے سامنے نازل ہوئی لیکن ان سے انہوں نے تو آپ کو حاضر نازر نہیں سمجھا تو اب یہ بات کہاں سے آ گئی یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی تیسری بات یہ ہے کہ منافقین مدینہ نے ایک مسجد بنائی جس کا واقعہ ہے سورت عبا میں کیا بنائی مسجد بنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر پہنچے گیری کے لیے کہ حضرت رشیف لائیے ہم نے مسلمانوں کے فائدے کے لیے ایک مسجد بنائی ہے آپ آئیے وہاں نماز پڑھیے تاکہ اس میں برکت ہو جائے دعا کیجیے یہ چمچے ہمیشہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کام در منصور جن نمبر دو صفحہ دو سو چھہتر میں ہے کہ نام کا منافق تھا جس نے یہ جو اصل متولی تھا اس کا اور اس سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ مسجد تم نے کیوں بنائی تو اس نے کہا کہ واللہ ما اردت الا الحسن وهو كاذب فصدقه اس نے کیا کہا مسجد زرار جو میں نے بنائی ہے یہ کیوں بنائی یہ اس لیے بنائی ہے اللہ کی قسم میں نے صرف بھلائی کا سوچا ہے خادان کے وہ اس بات کے کہنے میں جھوٹا تھا لیکن فصدقه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی ٹھیک ہے اور آپ نے غالباً ارادہ بھی کر دیا وہاں جانے کا کہ اتنے میں قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ولدین تخل مسجد زرارہ و کفرا و تفریق بینین و ارساد لمن حارب اللہ و رسول من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والفاظ بنقل كرنا ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى لا تقم ابدا اتنے سخت احکام ہیں اس مسجد کے بارے میں تو یا تو آپ اس میں نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتے تھے تبرک کی نیت سے اور یا آپ نے صحابہ کو لے کر وہاں کا سفر کیا اور اس کو گرانے کا سفر کیا اور جا کر اس کو گرا دیا تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر تھے تو پھر اس نے جب یہ کہا کہ واللہ اللہ الا الحسن تو آپ نے اس کو سچا کیوں سمجھا پھر آپ نے ارادہ کیوں کیا وہاں جانے کا اور اللہ کو مستقل آیت کیوں اتارنی پڑی آپ کو روکنے کے لیے اور اس مسجد کو گرانے کے لیے اور اتنا سخت حکم کیوں دیا کہ لا تقم ہی ابدا اور اس کے مقابلے میں مسجد قبا کی تعریف شروع کر دی اس پر بھی انہوں نے بحث کی ہے اس آیت پر مقیاس حنفیت میں بھی بحث کی ہے اور جائے الحق وغیرہ میں بھی بحث کی ہے بحث یہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے نام آتے تھے یعنی قرآن کی آیت ہے نا کہ ومن اہل مدینہ تمرد وال نفاذات عالم و اس کے ضمن میں انہوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے نام آتے تھے دلیل کیا ہے ہے کہ ایک موقع پر آپ نے مسجد سے سارے منافقین کو نام لے لے کر اٹھایا تھا کم فلاں کم فلاں کم فلاں اور جتنے بھی منافق تھے سب کو اٹھا دیا تو کیسی خطرناک بات ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی صحیح صنعت سے اس کی کوئی روایت ثابت ہی نہیں کسی معتبر اور صحیح صنعت سے یہ ثابت نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ ثابت ہو بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ اخبار واحد ہوں گی خبر واحد ہوگی اور خبر واحد کو قرآن کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا اگر وہ اس کے مقابلے میں ہے تو اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا تیسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اس کو صحیح مان بھی دیا جائے ان روایات کو تو ان میں کہیں سراحت یہ نہیں ہے کہ یہ روایات جو ہیں وہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کی ہیں ومن مدینتی مرد عالم نفاق کے بعد کی ہیں یعنی یہ اس میں سراحت نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے کی آیت ہوں اور یہ آیت جو روایات پہلے کی ہوں اور یہ آیت جو ہے یہ بعد کی ہو اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی روایت میں یہ تصریح نہیں کہ سارے کے سارے منافق وہاں جمع تھے اور سب کے نام آپ کو آتے تھے اور پانچویں بات یہ ہے کہ زاد المعاد میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے جد نمبر دو صفحہ تین سو اڑسٹھ میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ یا چودہ منافقوں کے نام بدلائے تھے حضرت حضیفہ ابن الجمان رضی اللہ عنہ کو جس کی وجہ سے ان کو صاحب اسراری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت تو معلوم ہوا کہ سب کے نام آپ کو بھی معلوم نہیں تھے ورنہ پھر قرآن میں اور ان روایات میں تعارض ہوگا جدید نمبر دو یہ تو ہو گئی پہلی دلی اور اس کے جوابات ہو گئے ٹھیک ہے دوسری دلیل جو ہے یا ایوہ ان من اوتوا الكتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون و وانتم تتلا علیکم آیات اللہ آگے کیا ہے وفیکم رسول اور ایک دوسری آیت سورہ حجرات کی ہے کہ وعلم ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ان فیکم رسول اللہ اور فیکم رسولہ کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ موجود رہیں گے جو حاضر ناظر ہونے کی دلیل ہے حالان کے یہ خطاب کس سے ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ خطاب کس سے ہے صحابہ کرم رضی اللہ عنہ سے ہے کہ دیکھو تمہارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں یہ تو ہو گئی پہلی بات تو لہٰذا اس کو تا قیامت اس کے ساتھ جوڑنا کہ آپ جسدن دن تا قیامت زندہ رہیں گے حیات رہیں گے اور ہر جگہ حاضر ناظر رہیں گے یہ کیا ہے تحریف ہے اور یہ اجماعی عقیدے اور قرآن و سنت کے خلاف ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلی آیت ہے اس کا شانی نزول یہ ہے جیسا کہ تفسیر ابن کثیر جن نمبر ایک صفحہ دو سو نو اور دوسرے مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ شان نزول یہ ہے کہ ایک موقع پر یہ اوس اور خزرج میں یہودیوں نے لڑائی کروائی اوس اور خزرج کی آپس میں ایک جنگ ہوئی تھی جنگ بعاس کے نام سے اور بہت سخت جنگ تھی اور ظاہر ہے کہ قبیل اوس اور قبیل خزر جو ہیں ان میں سے ایک بنو قریضہ کا حلیف تھا اور دوسرا بنو نذیر کا حلیف تھا اور وہ بنو نذیر اور بنو قریضہ دونوں یہودیوں کے قبیلے تھے اور وہ ان کو سود پر پیسے وغیرہ دیا کرتے تھے تو ان کا تو کام ہی ان سے چلتا تھا جب یہ مسلمان ہو گئے اور آپس میں ایک ہو گئے تو ان کا تو سب ناش ہو گیا معاشی لحاظ سے سخت نقصان ہوا ان کا تو یہودی اس کو کیسے ہضم کر سکتے تھے پھر دوسری بات یہ کہ ابن البی کو سرداری ملنے والی تھی اور وہ خود یہودی تھا وہ سرداری بھی اسے چھن گئی تو ان کے دلوں میں یہ آگ تو پڑی ہوئی تھی ان کو موقع نہیں مل رہا تھا کہ ان میں اختلافات کیسے ڈالیں تو ایک موقع پر اتفاقاً ان دونوں قبیلوں کے لوگ موجود تھے اور وہاں پر انہی یہودیوں نے حرب بعض کو چھیڑ کر اس طرح کے اشعار پڑے کہ دونوں قبیلوں کی وہی پرانی حمیت اور پرانی غیرت دوبارہ تازہ ہو گئی اور آپس میں لڑائی کے لیے تیار ہو گئے اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ کچھ مہاجر صحابہ کے ساتھ لے کر آئے اور آپ نے ان کو سمجھایا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ تو یہودیوں کی سازش تھی اور وہ لڑائی سے رک گئے اور پھر آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے تو لہٰذا اس کا خاص اس واقعے کے ساتھ تعلق ہے اور رہا دوسرا واقعہ وعلم النفیقم رسول اللہ تو اس کی پچھلی آیت جو ہے وہ ہے یا الذین آمنوا ان جاءکم فتبینوا اس میں قصہ یہ ہوا تھا کہ جس طرح کے اس کو بیان کیا ہے الوداع و نہای میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا جب نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو چودہ پر اور علامہ ابن البر ابن اندلسی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس کا شان نزول یہی ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ حضرت ولید ابن اکبر رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستضف کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور وہاں سے زکوٰۃ کا مال وصول کرو یعنی عامل بنا کر بھیجا اچھا اب جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عامر جو ہیں ان کے قاصر و صدقات کی وصولی کے لیے آ رہے ہیں تو وہ خوشی سے سرشار ہو کر استقبال کے لیے بہت تیزی سے نکلے اور اپنا اسلحہ ساتھ دیا اس سے پہلے حضرت ولید ابن اکبر رضی اللہ عنہ کے حالات ان کے ساتھ اچھے نہیں تھے اب پہلے کچھ جنگیں وغیرہ ہوئی تھی اب وہ جب بہت تیزی کے ساتھ ان کی طرف آئے تو یہ ان کو پرانی بات یاد آ گئی اور یہ سمجھا کہ یہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ وہاں سے بھاگ کے واپس آ گئے اور بدگمانی کے طور پر یہ کہا کہ وہ لوگ تو مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت خالد ابن وزیر رضی اللہ عنہ کو تحقیق کے لیے بھیجا تو انہوں نے آ کر رپورٹ دی کہ ایسی بات نہیں ہے جو وزید کہہ رہے ہیں بلکہ وہ تو خوشی سے بیچارے استقبال اس کے لیے آئے تھے لیکن ان کے دل میں وہ پرانا خوف تھا تو یہ ڈر گئے تو انہوں نے اس طرح کی بات کہی دی تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی تھی کہ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوما وتصبحوا على ما فعلتم خاطم واعلموا أن فيكم رسول اللہ تو یہ اس موقع پر تو اس کا مخاطب بھی کون ہے یہی صحابہ ہیں اور کوئی اور نہیں تو اس کو تا قیامت جو ہے اس طرح باقی رکھنے کی کوشش کرنا اور یہ کہہ دینا تو یہ کیا ہے یہ تحریف کے زمرے میں آتا ہے یہ تو ہو گیا پہلا جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ پہلی آیت جو ہے یہ امن سورہ عمران کی ہے اور یہ دوسری آیت جو ہے یہ سورہ حجرات کی ہے اور سورہ عمران اور سورہ حجرات کے بعد کی جو صورت نازل ہوئی ہیں جیسے ابھی سورہ تحریم اور سورہ منافقن کے حوالے سے میں نے بتایا کہ وہ ان کے بعد نازل ہوئی ہیں ان سے اس عقیدے کی نفی ثابت ہوتی ہے ان سے کیا ثابت ہوتا ہے اس عقیدہ کی نفی ثابت ہوتی ہے کہ وعدم و کم رسول اللہ اور یا کہاں دوسری آیت وفی کم رسول یہ جو دو آیتیں ہیں تو اگر ان کو حاضر ناظر کے مسئلے کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو باقی جو بعد میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں وہ اس عقیدے کی نفی کرتی ہیں دو جواب ہو گئے تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر ان کو حاضر ناظر کے مسئلے کے ساتھ جوڑا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے تو پھر تو قرآن کی آیات میں تضاد ہوگا کیا ہوگا تضاد ہوگا کیوں اس لیے کہ ان آیات کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل میں موجود ہیں کیا مطلب ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل میں اور ہر جگہ موجود ہیں اور قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو بعض محفلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتی ہیں مثلاً ادار یخوضو نقی آیتنا و آرض عنہم کو حتیٰ یخوضو کی حدیث و فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین اب یہ آیات جو ہیں یہ سراہتاً آپ کو روکتی ہیں کہ جو لوگ اسلام کے بارے میں بکواس کرتے ہیں مشرقی نمکہ یا یہودی مدینہ جو بھی ہیں تو جب تک وہ اسلام کے بارے میں بکواس کریں تو آپ کے لیے اس کی اجازت ہی نہیں کہ آپ جا کر ان کے ساتھ شریک محفل ہوں تو اگر آپ حاضر ناظر ہیں آر ریڈی تو پھر آپ کو روکنے کا کیا مطلب ہوا تو معلوم ہوا کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ورنہ پھر قرآن کی بے شمار آیات میں اس طرح کا تضاد ہوگا کہ بعض آیات میں آپ کو روکا جا رہا ہے اور بعض آیات میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تو خود ہی وہاں پر ہیں تو پھر روکنے اور نہ روکنے کا کیا مطلب ہوا اور دوسری بات یہ ہے یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان آیات کا تعلق کس کے ساتھ جوڑا جائے حاضر ناظر ہونے کے ساتھ جوڑا جائے تو پھر ان آیات میں جن میں آپ کو روکا جا رہا ہے کہ آپ وہاں پر نہ جائیں یہ کیا ہوگا آپ کو ایک محال چیز کا اور ناممکن چیز کا مکلف بنانا ہوگا کس چیز کا مکلف بنانا ہوگا محال اور ناممکن چیز کا ایک ایسی چیز کا آپ کو مکلف بنایا جا رہا ہے کہ جس کی آپ میں طاقت ہی نہیں اس لیے کہ جب آپ خود وہاں پر موجود ہیں اور بے اختیار وہاں پر موجود ہیں اس لیے کہ حاضر ناظر ہیں تو پھر آپ کو وہاں سے ہٹانے کا کیا مطلب اور ایک کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر آپ وہاں سے ہٹ جائیں اس لیے کہ پھر تو آپ ہٹ نہیں سکتے تو جب ہٹ نہیں سکتے اور پھر بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ہٹ جاؤ تو یہ کیا ہے یہ محال اور ناممکن چیز کا آپ کو مقدر بنایا جانا ہے اور قرآن میں اللہ اللہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کہ ہر انسان کو اس کی طاقت کے مطابق مکلف بناتا ہے اس کے علاوہ آخری جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھو مشرقی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی سخت تکلیفیں پہنچائی پہنچائی نہیں یعنی کوئی تکلیف انہوں نے چھوڑی نہیں جو آپ کو نہ پہنچائی ہو لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا کیوں وہ ماکان اللہ علیہ ہوں و ان تفیم و ماکان اللہ معذب دو وجہ ہیں ایک وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کہ آپ چونکہ موجود ہیں ان میں تو اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب آپ موجود ہیں تو اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا اور آپ سے پہلے بھی انبیاء جو تھے تو اللہ نے ان کو یا تو پہلے وفات دے دی تب جا کر ان کی امتوں پر عذاب نازل کیا اور یا ان کو وہاں سے ہجرت کروائی پھر جا کر ان پر عذاب نازل کیا ٹھیک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں جب تک آپ ان میں ہیں تو ان کو عذاب نہیں ہوگا وہ مشرق ہیں اللہ کے بھی مخالف ہیں اور رسول کے بھی مخالف ہیں اور دین کے اور قرآن کے بھی مخالف ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو عذاب نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا دو ریزن ہیں ایک ان کا استغفار اور ایک آپ کا وجود تو اگر آپ حاضر ناظر ہیں تو پھر قبر میں مرد مسلمانوں کو کیوں عذاب ہوتا ہے ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ آپ تو قبر میں بھی حاضر ناظر ہیں ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو جب آپ حاضر ناظر ہیں وہاں پر حاضر بھی ہیں ان کو دیکھتے بھی ہیں تو پھر مسلمان مردوں کو قبر میں عذاب نہیں ہونا چاہیے ادان کہ تم نے وہ حدیث پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے ادان کہ وہاں پر آپ خود حاضر ناظر تھے یعنی وہاں حاضر تھے ناظر ناظر بھی تھے کہ اللہ نے ان کو وہ عذاب منکشف کرا دیا اور حاضر بھی تھے لیکن اس کے باوجود ان کو بھی عذاب ہوا اس لیے کہ وہ زمین کے اندر تھے وہ زمین کے اندر تھے اور آپ زمین کے اوپر تھے اور زمین کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ نے آپ پر ان کو منکشف کر دیا اس وقت یہ مطلب نہیں کہ آپ ہمیشہ امت کے عذاب کو دیکھتے تھے تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے منکشف کر دیا اور آپ نے یہ بات بتلا دی تو آپ اگر ان کے نظریے کے مطابق ہر جگہ موجود ہیں اور ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں پھر جب مشرقی نمکہ کو عذاب نہیں ہو رہا تو مسلمانوں کی شان مشرقی نمکہ سے کم تو نہیں ان کو پھر کیوں عذاب ہوتا ہے ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے اور اگر آپ کہو کہ جی تو قبر کا اور برزخ کا معاملہ ہے یہ کس کا معاملہ ہے قبر کا اور برزخ کا معاملہ ہے تو پھر اس کے جواب میں میں کہوں گا یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں اپنی طرف سے کہہ پھر میں کہوں گا کہ اس زمانے میں پھر زندہ مسلمان ہر جگہ کیوں مار کھا رہا ہے شام میں مسلمان مار کھاتا ہے عراق میں مسلمان مار کھاتا ہے فلسطین میں وہ کھاتا ہے کشمیر میں وہ کھاتا ہے افغانستان میں بوسنیا میں کہاں کہاں مسلمان مار کھا رہا ہے پھر اس کو کیوں عذاب ہو رہا تو زندہ کو تو کم سے کم نہیں ہونا چاہیے اگر تم کہو وہاں تقسیم کر دو برزخ کی اور دنیا کی تو کم سے کم جو دنیا ہے اس میں بھی تو مسلمان کو آج کل عذاب ہو رہا ہے تو اس کا سکون سکون چھینا ہوا ہے اور اس کے اس کو کہیں آرام نہیں ہے راحت نہیں ہے اس کی زندگی تباہ ہو رہی ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے تو کم سے کم مسلمان کو تو عذاب نہیں ہونا چاہیے خبر کا مسئلہ تو اپنی جگہ لیکن دنیا میں بھی تو اس طرح کی عادت ہے تو اس میں بھی یہ عذاب نہیں ہونا چاہیے یہ سمجھ میں آ گیا دو دلیلیں آ گئی